القربى القربى واليتامى والمساكين والجار والجار ذي الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا کی بزرگان دین نوجوان ساتھیوں یہ سورت النساء کی آیت نمبر چھتیس پڑھی گئی ہے جو آج خطبے کا اصل موضوع ہے احسان کرنا بھلائی کرنا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جو مبعوث فرمایا جن مقاصد کے تحت ان میں سے ایک بڑا مقصد یہ ہے آپ نے ساتھ نمایا بوئس تو لے تما مکارمل افلاق اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں اس لیے مبعوث فرمایا ہے کہ لے او تم مکار اخلاق تاکہ اچھے اخلاق کو دنیا میں ہم عام کر دیں بد اخلاقی ختم ہو جائے اور اخلاق ہنسنا عام ہو جائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاق حسنا سے نوازے اخلاق حسنا کا عام ہو جانا اور اخلاق حسنا کی دعوت یہ نبی کی بے کا ایک, ایک اہم مقصد قرار دیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ارشاد فرماتے ہیں ان نل اب دل اب لوگو ان نل اب دل اب لوگو بے حسن خل کے ہی درجت سا میں درجت سوا میں ولقوا میں آ اللہ آپ نے ارشاد فرمایا انسان ایک مرد مومن اپنے اچھے اخلاق کی برکت سے رات بھر تحجد کی نماز پڑھنے والے اور گرمی کے موسم میں دن بھر روزہ رکھنے والے کا مقام و مرتبہ حاصل کر لیتا ہے صرف اپنے اخلاق ہسنا کی برکت سے نبی علیہ السلاط اسلام نے جو اخلاق ہنسنا دنیا کے سامنے پیش کیا اس میں بہت بڑا حصہ ہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک اچھا برتاؤ کرنا پڑوسیوں کے ساتھ اچھے احسان اور سلوک کو ایمان کا کی شرط قرار دیا گیا ہے جب تک انسان اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک احسان اور اچھا برتاؤ اچھے اخلاق کا معاملہ نہ کریں تب تک آدمی کا ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار پر نہیں اترتا جس سے انسان مومن بن سکے اسی لیے حدیث کے اندر آیا ایک دن نبی علیہ السلام بھری مجلس میرے ساتھ نمایا اے یا خود میاں بد انہا کلمات تم میں کون سا ایسا انسان ہے جو ہم سے چند کلمات سیکھے اور ان چند کلمات کو سیکھ کر کے ہم سے عمل کرے اور غیروں کو پہنچائے تاکہ غیر بھی عمل کریں بڑی اہم شرط تھی اس لیے اکثر صحابہ کرام بیٹھے رہ گئے لیکن ابو ہرے رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے کہنے گئے یا رسول اللہ وہ چند کلمات کون ہیں جو آپ اس شرط پر بتانا چاہتے ہیں کہ لینے والا خود عمل کرے اور غیروں کو پہنچائے تاکہ غیر بھی عمل کرے میں اس شرط کو قبول کرتا ہوں ہمیں وہ چند کلمات بتائیں نبی صاحب نے فرمایا آگے بڑھو ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نو جب آگے بڑھے تو نبی ریس صاحب نے اپنے دست مبارک سے ابو حریرا کا ہاتھ پکڑا اور ابو ہریرا کہتے ہیں وہ آتا اور نبی ریسرا شام نے ہمیں پانچ باتیں سکھلائیں نمبر ایک اتقل محارم تکن آبد الناس اے ابو رہے اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچاؤ تو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے نمبر دو ورد بما قسم کسم اللہ کا تقن الناس اللہ نے جو تمہارے نصیب میں لکھا ہے اس پر خوش رہو اطمینان رکھو دنیا کے سب سے بڑے بے نیاز بن جاؤ گے نمبر تین سے ماں تو ہب بولے نفسی کا تک مسلمان اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کرو گے تب تم مسلمان اللہ تعالیٰ کیا بنو گے نمبر چار وہ علا جاری کا تکم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تب تم مومن بنو گے نبی احتیاط نے پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرنے کو ایمان کی شرط کرا دیا ہے نمبر پانچ آج میں والا میری صح کا فائن نہ کثرت القل میں زیادہ ہنسنا نہیں کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جایا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان پانچوں باتوں پر ہمیں عمل کرنے ان کو یاد رکھنے گہروں تک پہنچانے کی تو فکر سے فرمائے نبی علیہ سلاد تو سلام نے فرمایا من کا میرولہ میرے بھائی یہ آپ کے پڑوس میں جو انسان آباد ہے اس کے بڑے حقوق ہمارے اوپر مقرر کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ اس میں سلوک ہمارے اوپر فرض ہے اور ایمان کی شرط قرار دیا گیا نبی ریخا فرماتے ہیں من کمی بلّہ اب آخر اور آپ نے صحابے کے کو خطاب کیا من کانا من کم امن آخر تم میں سے جو انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر کہ مرنے کے بعد اسے حساب کتاب کے لیے رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے اسے دو چیزیں جب تک کرنی ہیں جب تک وہ دو چیزیں نہیں کرتا اس کا ایمان بلّہ ایمان وراثت مکمل نہیں ہوتا نمبر ایک آپ نے ساتھ نمایا فل یقل الخرنگ اول بات کرتا ہے اللہ نے یہ زبان دی ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے ان لوگوں کو ذرا دیکھے جن کو اللہ نے زبان سے محروم کر رکھا ہے اگر آپ کو زبان سے نوازا ہے تو زبان اچھی استعمال کریں ہمیشہ اچھی باتیں کریں اگر اچھی باتیں نہیں کر سکتے تو آپ خاموش رہے خاموشی اختیار کریں نمبر دو آپ نے ساتھ نمایا تم میں سے جو انسان اللہ پر اور میں آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ فل سن من جاور جو اس کے پڑوس میں بیٹھتا ہے اس کے ساتھ اچھا احسان اچھا سلوک کرے میرے بھائیوں نبی علیہ السلام نے پڑوسیوں کے حقوق کو بیان کرتے ہی اس قدر اہمیت دی کہ صاحب اکرام کہتے ہیں ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ پڑوسیوں کا حق بھی اللہ تعالیٰ اب وراثت میں مقرر کر دے گا صحابی رسول کہتے ہیں میں اپنے میں نبی رہے کی ملاقات کے لیے نکلا ابھی باہر جا رہا تھا تو ہم نے دیکھا کہ آپ اپنے گھر میں باب جبرائیل کے قریب ہیں کھڑے ہیں اور ایک شخص آپ کے موجے کندھے مبارک پر اپنا ہاتھ رکھا ہے اور اپنے ہاتھ سے آپ کا موڈا ہلا ہلا کر کے خوب تاکید کر رہا ہے جیسے کوئی باپ اپنے اولاد کو جیسے کوئی استاد اپنے شاگرد کو جیسے کوئی بڑا اپنے چھوٹے کو موڈا ہلا ہلا کر کے کسی بات کی خوب تاکید کرے ایسے ہی وہ ساتھ تاخیر کر رہا ہے کہتے ہیں کیونکہ ہمیں ملاقات کرنی تھی میں انتظار کر رہا تھا لیکن پکڑنے والا نہ آپ کو چھوڑتا ہے نہ جاتا ہے نہ بیٹھتا ہے نہ آپ کو بیٹھنے دیتا ہے کہتا ہے میں تو انتظار کر کر کے تھک گیا میں جوان آدمی بیٹھ گیا لیکن وہ نبی علیہ اس رات شام کو نہ بیٹھتا ہے نہ بیٹھنے دیتا ہے آخر میں میں ہی جا کر کے چلا گیا غصے میں کہ کون سا ایسا بیوقوف انسان ہے ایک نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی آپ کے کندھے مبارک پر ہاتھ رکھنا اور ہلا ہلا کر کے تاکید کرنا ہے ارے آپ کا کوئی استاد آپ سے کوئی بڑا جو آپ کی تاکید کرے کہتے غصے میں چلا گیا دوسرے دن نبی علیہ السلام کی ملاقات کے لیے آیا تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا بیوقوف انسان تھا وہ کون سا احمد تھا جو آپ کو اس طرح سے موٹے ہلا ہلا کر کے کھڑا کر رکھا تھا تاکیف کر رہا تھا آپ نے ساتھ محت پڑے اور فرمایا اللہ کے بندے وہ کوئی وقوف انسان نہیں تھا وہ آدمی نہیں تھا آدم کی اولاد نہیں تھی وہ جبرائیل امیر علیہ طرح اسلام ہمیں پکڑ کے کھڑا کر رکھا تھا اور جبرائیل امیر جب سے آئے اور جب تک نہیں گئے ایک ہی بات کی وصیت کر رہے تھے اور کہتے اے محمد وسلم آپ جیسے اپنے امتیوں کو نماز روزے کی تاکیف کر دے رہے ہیں ایسے ہی اپنے اپنے امتیوں کو تاکیف کر دیں کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کیا کریں جب سے آئے اور جب تک جبرائیل امین نہیں گئے صرف پڑوسیوں کے ساتھ اس میں سلوک کی تاکید کر رہے تھے نبی رہے یہ سامنے ساتھ رمایا اے اللہ کے بچے دو چیزیں یاد رکھ ایک تو یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جبریل امین جبرائیل امین اس قدر پڑوسی کی تاکید کر رہے تھے میں یقین کر لیا کہ اب اگلا جملہ اگلا حکم جو آپ دیں گے وہ یہی دیں گے کی امتوں کو کہہ دیں کہ پڑوسیوں کا بھی وراثت میں حق ہے لیکن یہ اعلان کرنے کے پہلے پہلے جبرائیل امین واپس چلے گئے نمبر دو جو قابل یاد ہے اور جس کی وجہ سے تم قابل مبارک ہو جبرائیل امیر ہم سے گفتگو کر رہے تھے لیکن تمہارا آنا بھی دیکھا تمہارا کھڑا رہنا بھی دیکھا تمہارے انتظار کا بھی ان کو احساس تھا اور تم واپس چلے گئے تو جبرائیل امیر نے تمہارے اوپر بڑے افسوس کا اظہار کیا یہ افسوس کا اظہار کیوں بات اصل یہ یہ ہے وہ نوجوان تھا جو مدینت المنورہ میں اپنی ماں کی سب سے زیادہ خدمت کرنے والا تھا جبرائیل امین نے کہا یا محمد وسلم یہ نوجوان آ رہا تھا وہاں رک گیا چند قدم آگے بڑھ کر کے اگر ہمارے قریب آ گیا ہوتا تو اس ماں کی خدمت کرنے والے نوجوان سے میں بھی سلام کرتا ہوں اس کے رب کا اسے سلام پہنچا دیتا لیکن افسوس یہ انسان واسطے راستے سے واپس چلا گیا میرے بھائیوں والدین میرے بھائیوں پڑوسیوں کا بڑا عجیب حق ہے حجت الوداع کا موقع ہے زندگی کا سب سے بڑا مقدس دن تھا آپ سب سے بڑا مجمع تھا ابو امام محمد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حجت الوداع کا موقع ہے ایک لاکھ چالیس ہزار کے قریب جانسار مسلمان آپ کے ارد گرد گھوم رہے ہیں ہر ایک کا کان آپ کی زبان مبارک کی طرف ہے ہر ایک کی نگاہ آپ کے چہرے مبارک پر ہے یہ نبی رہے آج کیا کیا فرماتے ہیں سب سن لو کیوں ان میں کتنے ایسے تھے جنہوں نے ایمان لایا لیکن نبی کے دیدار سے آج تک محروم تھے خوشی کی لہر دوڑ رہی ہے اونچنی پر سوار ہیں ہر انسان ایک لاکھ چالیس ہزار آدمی آپ کی طرف کان لگائے ہوئے ہیں کہ آج نبی کیا کیا فرماتے ہیں سب یاد کر لو جہاں آپ نے بہت ساری تعلیمات دی تھی بہت ساری ہدایات دی تھی ابو وہ ماما کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا اور لوگوں تک پہنچایا گیا کہ آپ کے پر سوار ارفات کے میدان میں وقوف کی حالت میں سارے لوگوں کو سیت کر رہے تھے اے دنیا سے آئے ہوئے مسلمانوں اسے کم بے جار کم مل جار کم مل جار اے دنیا سے آئے ہوئے ہمارے امتیوں یہاں سے جانا ہم تمہیں وسیعت کرتے ہیں کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کم مل جار اوسی مل جار اوسی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ تارانو کہتے ہیں اس طرح آپ کی آواز بلند ہو گئی اور اتنے بار بار آپ یہی جملہ استعمال کر رہے تھے اے لوگوں اوسی کم مل جار اوسی کم مل جار اوسی کم مل جار میں تمہیں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں اس قدر آپ نے بار بار یہی وصیت کہ کہتے ہیں ہم لوگ سمجھ گئے کہ اب اگلا حکم آپ یہی شادر فرما دیں گے کہ یہ لوگ اللہ نے تمہاری جائیداد اور پراپرٹی میں جیسے تمہارے باپ کا تمہاری بیوی کا تمہارے بیٹے اور بیٹیوں کا حق رکھا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے وراثت میں تمہارے پڑوسیوں کا بھی حق رکھا ہے ہم لوگوں کو ادھر غف ہوا میرے بھائیوں پڑوسیوں کا اللہ تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام دے رکھا ہے ذرا تصور کریں ہم نے ہر انسان حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب الادب المفرد میں حضرت عبد اللہ عمر محمد الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں یہ حدیث ذرا سنیں اور ہر آدمی اپنے اپنے انجام پر غور کرے اپنے کردار پر پڑوسی کے ساتھ معاملات پر غور کرے حضرت عبد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے ان کانوں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ سنا آپ اعلان کر رہے تھے اے مسلمانوں ذرا ہوشیار رہو اے مسلمانوں ذرا تکلیف دور کرو اپنے پڑوسیوں کا ذرا خیال رکھو کیوں کم من جار متعلق جا رہی یوم القیامہ فاقول یا رب سر لما اغلق بابہ من دونی ومن علی معروفہ او کما تعالیٰ رہتا آسان آپ رشاس فرما رہے ہیں بلند آواز سے اے مسلمانوں سن لو کم مل جاری متعلق یومل قیامہ قیامت کے دن کتنے پڑوسی ہوں گے یا کتنے پڑوسی ہوں گے ان کو فرشتے نہیں ہتکڑی لگائے گی ان کے بال بچے ان کو نہیں گھسیٹتے ہوں گے آپ نے شاس فرمایا ایک دو نہیں کتنے پڑوسی ایسے ہوں گے کہ ان کا پڑوسی ان کے غریبا کو پکڑ کر کے گھسیٹتا ہوا اور گلے میدان کھڑا کر دے گا اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے پڑوسیوں کے اس سلوک سے اللہ تعالیٰ سب کو محبوب رکھے پڑوسی ہماری سفارش کریں آپ رشاد فرماتے ہیں کم کم من من متا فرماتی قیامت کے دن کتنے پڑوسی ہوں گے جو اپنے پڑوسی کو پکڑے تن ہوں گے گلے میں لٹکے ہوں گے اور کپڑا پکڑ کر کے گھسیٹ گھسیٹ کر کے رب العالمین کے سامنے لا کر کے کھڑے کر دیں گے اور کیا کہے گا یا ربی سل اگر بہو بندونی العالمین آپ سے پوچھ لیں دنیا کے سارے لوگ اس سے بھلائی اٹھاتے رہے اس سے فائدہ اٹھاتے رہے کھلاتا تھا لوگوں کو پلاتا تھا لوگوں کو ملتا تھا لوگوں سے سلام کرتا تھا دور والوں سے میں پڑوس میں تھا اس کا میں پڑوسی ہوں ذرا بتائیں دنیا نے اس سے فائدہ اٹھایا لیکن اس میرے پڑوسی نے میرے لیے اپنا دروازہ ہمیشہ بند کر رکھا تھا دنیا نے اس سے فائدہ اٹھایا ہندو اس سے فائدہ اٹھایا یہودی اس سے فائدہ اٹھایا کافی فائدہ اٹھایا دور کے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا لیکن الگ الگ کباب دونی میرا کیا جرم تھا کہ اس نے ہمارے لیے بھلائی کو سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنا دروازہ بند کر رکھا تھا اس کے محل سے اس کے علم سے اس کی دولت سے اس کی عقل سے اس کے رائے سے دنیا نے فائدہ اٹھایا لیکن ہم کو اس نے محروم کر رکھا تھا کہیں ایسا نہ ہو ہماری لاپرواہی کی وجہ سے ہمارے پڑوسی قیامت آمد کے دن ہمارے ساتھ یہ سلوک کرے نبی رہ سر سامنے ساتھ سمایا یاد رکھو یہی ہمارے پڑوسی ہیں ایک سامنے والا ہے ایک پیچھے والا ہے ایک دائیں والا جانب ہے اور ایک بائیں جانب ہے کہ آپ دن اللہ تارا جنت اور جہنم کا فیصلہ بھی پڑوسیوں کی دوائی پر رکھا ہے اور کیا چاہیے نبی احساسوں فرماتے ہیں حسر کا میدان اللہ نے ایک بندے کو حاضر کیا بندہ کھڑا ہوا کہ چار آدمی بلائے گئے چاروں آدمی اس کے سامنے کھڑے کیے گئے اللہ تعالیٰ اس آدمی سے پوچھتا ہے یہ چاروں آدمی ہیں ان کو پہچان دے کہتا پہ ہم پہچانتے ہیں کون ہے یہ سامنے والا پڑوسی ہے یہ پیچھے والا پڑوسی ہے یہ دائیں جانے والا پڑوسی ہے یہ بائیں جانے والا پڑوسی ہے یہ چاروں چار سندھ کے ہمارے پڑوسی ہیں اللہ تعالیٰ پڑوسیوں سے پوچھتا ہے ذرا بتاؤ ایک جس کو تم پہچانتے ہو اللہ یہ ہمارا پڑوسی اچھی طرح سے پہچانتے ہیں اچھا ذرا بتاؤ اللہ ہمارا رکھتے ہوئے سچائی کے ساتھ بتاؤ اس کو تم لوگوں نے کیسا پایا اللہ تعالیٰ سب کو ایسے ہی پڑوسی نصیب فرما دے نہیں میدان رہے نہ ماں کام آ رہی ہے نہ باپ کام آ رہا ہے نہ مال کام آ رہا ہے نہ دولت کام آ رہی ہے نہ بیوی کام آ رہی ہے اللہ اکبر انسان کے بھی غائب نظر آ رہی ہے اگر آدمی کھڑا ہے تو چار پڑوسیوں کے بیچ میں کھڑا ہے صرف آدمی چار پڑوسیوں کے بیچ میں کھڑا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پڑوسیوں سے بتا چاروں پڑوسیوں نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ مار عئی نام ہوا اللہ آپ پوچھے تو میں کیا بتاؤں اس پڑوسی سے ہمیشہ ہم لوگوں نے خیر اور بھلائی پایا ہے اللہ فرماتے ہیں بس اس کا حساب کتاب سب لپیٹو بند کرو ان چار پڑوسیوں کی گواہی قبول کر کے اس بندے کو سیدھے جنت میں داخل کر دیتے ہیں پڑوسی کا مکان ہے اور اگر بنا رکھا وہ چاروں پڑوسیوں نے کہا سامنے والا شکایت کر رہا ہے پیچھے والا شکایت کر رہا ہے یا اللہ جس نے ہمیں بڑا ستایا تھا تنگ کیا ہے ہم نے اس سے کوئی خیر زندگی میں نہیں پائی ہے اب روز نماز تھوڑا اللہ فرماتے ہیں بس تم چاروں نے اگر اس کے پورے ہونے کی گواہی دے دی تو ہم بھی فیصلہ کرتے جہنم اس کو لے جاؤ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق دے اکل کو لہٰذا اللہ من کل الحمد للہ الذین اصطفى اما بعد امام احمد بن حنبل امام حاکم میرے بھائی یہ روزے نماز کر رہے ہیں اور آگے رمضان آ رہا ہے بڑا مقدس مہینہ ہے اور بڑے اچھے وقت پر یہ خطبہ وزارت سے لکھ کر کے آیا ہوا ہے ذرا ہوشیار رکھیں آپ کا روزہ آپ کی نماز آپ کی زکات آپ کی ساری عبادات اگر پڑوسیوں کے ساتھ معاملات درست نہیں ہیں پڑوسیوں کے ساتھ درست نہیں ہیں کہ یہ ساری عبادات ختم کر دی جاتی ہے مسرد احمد بن بہ کی حاکم ان تمام کی روایات حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ سراج شام کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے تھے بھرے مجلس میں ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا یا رسول اللہ ان فلانا ہمارے محلے کی فلا عورت ہے وہ صداقتی ہاں وہ ہاں وہ فلا عورت جو ہے الحمد للہ اس کی نماز نماز بہت زیادہ پڑھتی ہے تحجد گزار ہے نوافل کا اہتمام کرتی ہے بڑے سرکار اور خیرات کیا کرتی ہے اور روزے کا بڑا اہتمام کرتی ہے یا رسول اللہ ان فلانا فلائی عورت ہے وہ روزے بہت رکھتی ہے نماز بہت پڑھتی ہے زکات بہت دیتی ہے سرکار خیرات اور بہت کرتی ہے وراکن ہاں یہ ہے روزے نماز کی بڑی پابند ہے لیکن اپنے پڑوسیوں کو نہ مارتی ہے نہ ان کے مال کو نقصان پہنچاتی ہے نہ ان کی جائیداد کو نقصان پہنچاتی ہے نہ ان کے جانوروں مویشی کو نقصان پہنچاتی ہے ہے اتنی کا امانت دار روزے نماز کی پابندی کرنے والی کہ پڑوسی کی مرغی کو بھی کبھی تکلیف نہیں پہنچاتی لیکن زبان کی بڑی ٹیڑھی ہے اپنی زبان سے پڑوسیوں کو بڑا تنگ کر رکھا ہے آپ نے ساتھ نمایا اگر تو صحیح کہہ رہا ہے روز نماز کی بڑی پابندی کرتی ہے سرکار کا بڑا اہتمام کرتی ہے بڑی عبادت گزار ہے اور اپنے پڑوسیوں کو جان مال میں نقصان نہیں پہنچاتی صرف اپنی زبان سے ایزا دیتی ہے اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے تو سن لو اس کی زندگی بھر کی عبادات ایک جانب ہے لیکن پڑوسیوں کو زبان سے ستانے والی اور کے جہنم میں جائے گی پھر کہا یا رسول اللہ اس عورت کے برخلاف فلاں عورت ایک فلاں عورت اور ہے جو نہ تو بہت زیادہ نوافل کا اہتمام کرتی ہے وقت نماز پابندی سے پڑھتی ہے رمضان کے روزے رکھ لیتی ہے صدقہ اور خیرات جو واجب ہے زکات تو واجب ہی نہیں ہے بیچاری کے اوپر اتنی غریب ہے کہ کبھی اور مکھا اور دہی اور یہی ساری چیزیں اپنے پڑوسی کو دے دیتی ہے بس اس کے پاس مال اور دولت بھی نہیں ہے کہ غریب کو دے صرف اپنا دہی وغیرہ دے دیتی ہے آپ نے ساتھ سنایا اگر وہ زیادہ روزے جماعت کی پاس نوافل کا اہتمام نہیں کرتی سرکار اور خیرات کے لیے مالا دولت نہیں پاتی صرف وہ اپنے دہی کو صدقہ کر دیتی ہے پڑوسی کو دے دیتی ہے لیکن اگر پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک رکھتی ہے تو اس تھوڑی سے عبادت کے باوجود اللہ اس کو جنگت میں داخل کرے گا میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ سب کو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ اکبر ایسے پڑوسی ہوتے تھے امام ہوتے تھے امام ابراہیم الحبی رحمت اللہ علیہ وقت کے امام ہیں وقت کے محدث ہیں اے بڑے مستحد ہیں اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے ان کو پتا چلا کہ ہمارے پڑوس میں غریب رہتا ہے اس کے پاس کمرہ نہیں ہے گھر نہیں ہے ایک جھوپڑا ڈال کر کے بازو میں رہتا ہے پتا چلا ابراہیم حربی رحمت اللہ رحمت اللہ علیہ کو کہ آپ کا پڑوسی جو ہے جھوپڑا بیچ رہا ہے اور وہ ظالم قیمت مانگ رہا ہے بیس ہزار کتنا بھائی جھوپڑا وہ بھی بیس ہزار لوگوں نے کہا کیوں کیوں بیچ رہا ہے تو پانچ ہزار کے بنی بیس ہزار لے رہا ہے پوری ڈبل قیمت لیتا ہے کہاں کی بات اصل یہ ہے ہم جہاں رہتے ہیں ہم نے اپنے گھر جھوپڑے کی دو قیمت رکھی ہے دو چیزوں کی قیمت رکھی ہے نمبر ایک دس ہزار تو ہمارے اپنے جھوپڑے کی قیمت ہے نمبر دو اگلا دس ہزار جو ہے ہمارا پڑوسی بہت اچھا ہے اس کی قیمت میں لے رہا ہوں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں ایسا بنائے کہ ہمارے پڑوسی بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے دس ہزار قیمت ہے زمین کی اور دس ہزار میں نے جو رکھا ہے ہمارا پڑوسی بہت اچھا ہے ابراہیم سکری رحمت اللہ علیہ کو پتا چلا لیکن آپ کا پڑوسی پریشان ہے اس کو بنایا کہا اللہ کے بندے تم اپنا جھوپڑا کیوں بیچ رہے ہمارے پڑوسی کیوں جا چاہتے ہو کہاں بیٹی کی شادی رکی ہے تعلیم رکی ہے ہما فنا مشکلات پھنسے ہوئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو بیچ کر کے اپنے زندگی کے مشکلات کو آسان کر لے کہا کتنی کے دے رہا ہے حالانکہ سن چکے تھے ابراہیم شکری رحمۃ اللہ علیہ کہا بیس ہزار کہا بیس ہزار کا تمہیں کیوں مانگ رہا ہے کہا اصل میں دس ہزار اب شرماتا ہے بتانا بھی نہیں چاہتا بہت اس طرح کیا کہا اصل میں دس ہزار تو میں نے قیمت رکھی ہے اور دس ہزار آپ جیسے نیک انسان کے پڑوس کی قیمت میں نے رکھی ہے اس بیس ہزار کیوں کا بیچ رہا ہو اللہ اکبر اسی وقت بیس ہزار نکالا بیس ہزار دے دیا اور کہا اللہ کے واسطے تجھ جیسا نیک پڑوسی ہمارے پڑوس سے نہ ہٹے یہ بیس ہزار لے جا کر کے اپنی زندگی کے مسائل کا حل کر لے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے بنائے مطلب سنت بنائے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے والا اللہ تعالی ہم سب کو بنائے پڑوسیوں کا معاملہ بڑا اہم ہے روزے نماز حج زکات سب کچھ رد کر دی جاتی ہیں جبکہ انسان کے اندر پڑوسی کی کے ساتھ حسن و سلوک کرنے کی کرنے کا مادہ اور جذبانہ پیدا ہو یہ متعلق ہم نے آئے پڑھی اللہ نے فرمایا اے لوگوں سن لو اللہ تعالیٰ کے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا وہ بھی والدین احسانہ اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کو برتاؤ کرنا رشتے داروں کے ساتھ سلوک والجار دل قربا پڑوسیوں کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ تین قسم کے پڑوسی ہوتے ہیں آپ نے فرمایا ہر ایک پڑوسی کے ساتھ سلوک کرو پہلا پڑوسی وہ ہے جس کے تین حق ہیں دوسرا پڑوسی وہ ہے جس کے دو حق ہیں تیسرا پڑوسی ہے جس کے صرف ایک حق ہیں آج اپنی جگہ وہ پڑوسی جس کے تین حق ہیں وہ کون ہے آپ نے ساتھ نمایا وہ پڑوسی ہے مسلمان ہے اور رشتے دار ہے یہ تین حق اس پڑوسی کے بن گئے پڑوسی کہاں تھے رشتے داری کہاں تھے اور مسلمان بھائی کہاں تھے تین وجہ سے تین حق اس کے اوپر ہیں یہ پہلا پڑوسی ہے جس کا سب سے زیادہ حق ہمارے اوپر ہے اور آج ہمارے تین ہے نمبر دو آپ نے ساتھ ہمایا وہ پڑوسی جس کے صرف دو حق ہیں وہ کون ہے مسلمان ہے اور پڑوسی ہے اسلام کا حق ہے اور پڑوسی کا حق ہے نمبر تین پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سا پڑوسی ہے جس کا ایک ہی حق ہے آپ نے ساتھ یہ وہ پڑوسی ہے پڑوسی ہے غیر مسلم ہے ہندو ہے یہودی ہے عیسائی ہے غیر مذہب والا ہے اسلام کا حق نہیں ہے داری کا اس کا کوئی حق نہیں ہے لیکن آج کے پڑوس میں ہے اس لیے پڑوسی کا ایک حق اس کے اوپر بھی ہے

ذکر اللہ تعالی اکبر